ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا یہ بھی بن جملہ اس وحی کے ہے جو آپ کی جانب اے نبی آپ کے رب نے حکمت سے اتاری ہے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنائیے کہ ملامت خوردہ اور راندہ درگاہ ہو کر دو زخم ڈال دیے جائیں سامعین سامعینبی سعید کی تفصیل سماعت کیجیے یہ احکام ہم نے دیے ہیں سب بہترین اور صاف ہیں اور جن باتوں سے ہم نے روکا ہے وہ بڑی ذلیل خصلتیں ہیں ہم یہ سب باتیں آپ کی طرف اے نبی بذریعے وہی کے نازل فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو حکم دیں اور منع کریں دیکھیے میرے ساتھ کسی کو معبود نہ ٹھہرائیے ورنہ وہ وقت آئے گا کہ خود اپنے تئیں ملامت کرنے لگیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ملامت ہوگی بلکہ تمام اور مخلوق کی طرف سے بھی اور آپ ہر بھلائی سے دور کر دیے جائیں گے اس آیت میں بواسطے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت سے خطاب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے اور آپ سے شرک کا صدور محال ہے کیونکہ آپ تو اللہ کی طرف سے بحیثیت مبلغ کے اپنی امت کی جانب بھیجے گئے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی سنگینی اور اس کے جرم عظیم ہونے کی بات بالکل واضح اور صاف ہو جاتی ہے اللہ ہمیں شرک اور اس کی تمام قسموں سے بچنے اور توحید کو اپنا کر اس کے مطابق اللہ کی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے